حضرت عبداللہ بن رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفار حبشہ جب تک تم سے تعارض نہ کریں تم بھی انہیں چھوڑے رہو بلا شبہ کعبے کا خزانہ نکالنے والا ایک حبشی ہی ہوگا جس کی پنڈلیاں چھوٹی چھوٹی ہوں گی سننے ابو داود حدیث نمبر چار ہزار تین سو نو